اوکے گیارہویں چیز اگر قرآن وغیرہ لگائیں یا آزان دیں یا ان کو کہے کہ رکیا سنیں تو وہ سننے تیار نہیں ہوتے بولتے بند کر دو ہم نہیں سننا چاہتے یہ سب بند کر دو اس سے کچھ نہیں ہوتا نا اس بلا کیسی کیسی بے حرمتی کرنے لگتے ہیں اور خوشبو سے انہیں تکلیف ہوتی ہے اچھا یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کوئی کوئی بولتا ہے نا کہ ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ ہمارے اوپر جادو یا سے بھی بیماری یا تو نظر وغیرہ ہے تو یہ تین چیز ضرور کریں کیسا پتہ کریں گے کہ اس اس کو کوئی فزیکل بیماری نہیں ہے تین چیز کریں اس کے سامنے قرآن لگائیں یا اذان دیں یا رکیا سنائیں یہ تین چیز کریں چوتھی ایک چیز کرنی ہوگی اتر جو ہوتا ہے نا بغیر وداؤٹ الکوہل والا الکوہل والا نہیں پرفیوم نہیں وداؤٹ الکوہل والا اس کو لگا دیں اگر اس کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے اس خوشبو سے اس کا مطلب اس پہ کچھ اثر ہے لیکن اگر الکوہل والا لگاتے ہیں تو اس سے شیطان خوش ہوتے ہیں اس لیے جو جن جنات پکڑتے ہیں ایسے پرفیوم لگا کے عورتیں ناچتی ہے بازاروں میں ان کو جو جنات پکڑتے ہیں وہ ایسے ہی پرفیوم کی وجہ سے پکڑتے ہیں اکثر اور پلس ویسے بھی عورتوں کو پرفیوم لگا کے بازار میں جانے سے یا گھر سے باہر جانے سے منع کیا گیا ہے آدمی عطر لگا کے باہر جا سکتے لیکن عورت گھر میں لگائے اور عورت لگائے نہیں تو گھر میں بھی لگاتے نہیں بدبو آتے رہتی کچن کے وہ مسالے کی خوشبو بریانی کی خوشبو مچھی کی خوشبو پتہ نہیں کہاں کہاں کی خوشبو ہیں لیکن ناچتی ہیں تو یہ بھی جنوں کو بھی پسند ہوتا ہے اور شوہر کو بالکل پسند نہیں ہوتا ہے تو خوشبو لگایا کرے تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے معلوم کرنے کا کہ اس کے اوپر اثر ہے کیا نہیں تو خوشبو لگائیں اس کو اب ایک لیڈی مجھے کہہ رہی تھی وہ الکوہل والا تو پرابلم نہیں ہونا چاہیے ایک تو خاص ہم نے اوتھینٹک عالم سے سنا تھا وہ الکوہل والا پرفیوم نہ اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے وہ تو ہوا میں اڑ جاتا ہے میں آپ کو بتاؤں وہ آتھینٹک ایک راکی وہ رکیا کر رہے تھے اور جن جتنے ان کے پاس آ رہے تھے انہوں نے یہی کہا کہ یہ جب پرفیوم الکوہل والا لگاتی ہیں تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے یا وہ آدمی جب الکوہل والا پرفیوم لگاتا ہے تو ہم بہت خوش ہوتے ہیں ان کو پسند ہوتی ہے الکوہل اور اتر جو وداؤٹ الکوہل والا ہوتا ہے وہ ان کو پسند نہیں ہوتی تو میرے بھائی اور بہنوں یا الکوحل والے جو فتوے ملے ہیں نا آپ کو آتھینٹک علما سے ملے ہیں آئی نو مجھے پتا ہے کس نے کس نے دیا ہے لیکن اب ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ آتھینٹک ہنڈریڈ پرسینٹ ہم کو آتھینٹک ہی بات بتاتے ہیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی یاد رکھیں کہ انہیں بھی نہیں پتا ہوتی کیونکہ وہ راکی نہیں ہے جو رکیا کرنے والے ہوتے ہیں ان کو یہ بات اصل پتہ ہوتی ہے وہ ہم سے شیئر کرتے کہ دیکھو ایسی ایسی بات ہے تو ان کی چیز لو ضروری نہیں کہ وہ جو راکی ہے وہ بڑا عالم ہو لیکن اس نے اپنے ایکسپیرئنس سے بولا ہوا رہتا ہے تو یہ چیز کر کے دیکھیں کہ اذان سننا نہیں پسند کر رہا ہے قرآن سننا پسند نہیں کر رہا ہے رکیا سننا پسند نہیں کر رہا ہے بند کرنے بول رہا ہے اور خوشبو سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو پھر اس پہ اثر ہے تیرہویں چیز وہ تنہائی پسند کرتا ہے اس کو اکیلا رہنا بہت پسند ہے کوئی ساتھ میں نہیں چاہیے سب سے دور رہتا ہے اکیلے اکیلے بیٹھا ہوا رہتا ہے اندھیرا اسے بہت پسند ہوتا ہے اکثر اندھیروں میں ہی رہتا ہے لائٹ آف کرے گا یا کرے گی بولیں گے مجھے وہ لائٹ نہیں چاہیے لائٹ بند کریں مجھے تکلیف ہوتی ہے اندھیرے میں رہنا پسند کرے گا تنہائی میں تو یہ ہو سکتا ہے جادو کا ہو یا پھر آصف کا بھی ہو سکتا ہے چودہویں چیز گھر میں بار بار چوری ہو رہی ہے کوئی آ نہیں رہا ہے گھر میں لیکن پھر بھی چوری ہو رہی ہے سونا کوئی چوری کر رہا ہے کوئی کپڑا چوری کر رہا ہے کوئی اور چیز چوری ہو رہی ہے بار بار چوری ہو رہی ہے ایک تو بردر کہہ رہے تھے ہمارے گھر آج کل کوئی آتا بھی نہیں جو بھی آتا ان کی بھی چوریاں ہو جاتی ہیں تو ہمیں شرم آتی ہے ابھی کہ کسی کو کیسے ہم دعوت دیں تو بار بار چوری ہونا حالانکہ ان کے گھر میں کوئی نہیں تھا کسی نے چوری نہیں کیا پندرہویں چیز ان کو سائے نظر آتے دیوار پہ تو یہ ایسے بھی ہوتی ہے اکثر تو ہو سکتا ہے جادوئی بھی ہو کیونکہ ڈرانے کا بھی کام کرتے ہیں نا تو ان کو دیوار پہ سائے نظر آتے ہیں میرے خود ایک اسٹوڈنٹ کو ایسے ہوا تھا کہ وہ کہیں رینٹ پہ رہ رہی تھی ان کو ہمیشہ سائے نظر آتے تھے اور وہ کسی کو گھر میں بولتی تھی تو اس کو بولتے تھے تو پاگل ہیں ہمیں تو نہیں نظر آتا ہے بعد میں پھر ان کا علاج بھی ہوا ان کو گھر چینج کرنے یعنی رینٹ پہ ہی تھے ویسے بھی تو گھر چینج کرنے بولا گیا اور ہمیشہ وضو میں رہنے کہا گیا پھر وہ ساری چیزیں نکل گئی سورہ البقرہ پڑھا کریں یا سنا کریں اور ایک بار تو بھی گھر میں ضرور لگائیں میرے ویب سائٹ پہ پوری کی پوری سورہ بقرہ موجود ہے ایک بار تو بھی پوری سورہ بقرہ لگائیں یا سنائیں پھر سولہویں چیز کبھی کبھی گھر سے کالا کپڑا غائب ہو جاتا ہے فار ایگزامپل ابایا اپنے باہر سکھنے ڈالا ہے اور لانے گئے تو ابایا ہے ہی نہیں تو یہ بھی ہوتا ہے کالا کپڑا خاص طور سے وہ غائب ہو جاتا ہے سترہویں چیز بہت امپورٹنٹ چیز ہے پلیز اس کو غور سے سنیں یہ بہت سارے لوگوں نے کمپلین بھی کی تھی گھر میں کبھی کبھی خون کے چھیٹے نظر آتے ہیں یا پانی کے چھیٹے نظر آتے ہیں کبھی کبھی مرا ہوا جانور آ جاتا ہے اچانک کسی نے نہیں لایا گھر والوں نے بھی نہیں لایا کسی نے نہیں اچانک گھر میں مرا ہوا جانور آ گیا یا کوئی گوشت کا ٹکڑا آ جاتا ہے اور یاد رکھے گوشت کا ٹکڑا ہو سکتا ہے کوے نے ہی پھینکا ہو ایسے ہر چیز میں شک نہیں کریں تو گوشت کا ٹکڑا آ جاتا ہے اور کوا یا چڑیا جیسے کچھ پرندے بار بار آ کے گندگی کر کے چلے جاتے گھر کے اندر یا گیلری کے اندر تو یہ بھی ہوتا ہے اور اٹھارہویں چیز میڈیکل رپورٹ سب کلیئر ہے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کچھ بھی بیماری نہیں ہے پتہ نہیں اس کو وہم ہو گیا ہے اس کو سائکیٹرک کے پاس لے جائیں اس کے دماغ کا علاج کریں سارا رپورٹ کلیئر ہے پتہ نہیں چل رہا ہے تو یہ بھی ایک سائن ہے کہ کوئی اور بیماری ہے وہ فزیکل بیماری نہیں ہے اچھا اب نائنٹین بھی چیز میں نے لکھی ہوئی ہے وہ خاص طر سے نظر کے لیے ہیں یہ گارنٹیڈ نظر کے لیے ہوتی ہیں ایک تو بال جھڑنا شروع ہوتے ہیں دوسری چیز چہرے پہ پھوڑیاں آنی شروع ہوتی ہے خاص سے ینگ لڑکیوں کے دیکھیں چہرے پہ پھنسیاں وغیرہ ہوتی ہیں پھوڑیاں آنا شروع ہوتی ہیں یہ مین نظر کی وجہ سے ہوتی ہیں اور ایک چیز میں نے اکثر مارک کی ہوں ڈروپنگ آئیز بولتے ہیں نا آئی کے آنکھوں کے اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے نا آئی لیشز وہ ایسے کچھ ٹرن ہوتے ہیں میں کسی کو بھی دیکھ کے میں پہچان لیتی ہوں کہ اس کو نظر لگی ہوئی ہے کب میرے سامنے کوئی دو تین لڑکیاں آئیں تو اس میں ایک لڑکی بالکل اس کی آنکھ ہے نا ایسے ٹرن ہوئی ہوئی تھی یعنی آئی لیشز جو ہے نا وہ نظر آ جاتے دیکھ کے ہی بندہ پہچان لیتا کہ اسے نظر لگی ہوئی ہے تو وہ ایکسپیرئنس سے آتا ہے ویسے تو ڈروپنگ آئز ہوتی ہیں تو یہ بھی ایک نظر کی نشانی ہے تو اور بھی کئی ایک علامات ہیں جادو کے تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں کچھ واقعات بھی دیکھیں گے پھر احتیاط کیا کرنی ہے اور ساتھ ساتھ اس کا شرعی علاج کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں دیکھیں گے کیونکہ ممکن نہیں ہے کہ اس کلاس میں ہم سب باتیں شیئر کریں